وہ بے جان ہیں ان میں زندگی نہیں اور ان کو اس بات کبھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا